حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تین سو دس سے کچھ زیادہ تھے جتنی تعداد تالوت کے ساتھ نہر پار کرنے والوں کی تھی ان کے ساتھ صرف ایمان رکھنے والے نہر سے پار پہنچے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس